الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني اللهم اهدني اللهم عافني یا اللہ ہم بے بس ہیں تیرے سوا کوئی ماوا اور مل جانی تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے رب کنیم جتنے بھی حضرات اس اجتماع میں شریک ہوئے ہیں پروردگار ہم سب کا آنا قبول فرما اے رب کریم جن جن کے والدین فوت ہوئے ہیں انہیں جنت نصیب فرما جن کے والدین زندہ ہیں انہیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کے قرضے ادا فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اے رب کریم اے رب کریم خوش قسمت تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھیں تیرے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈی کی ہم چودہ سو سال بعد آئے ہیں اپنی آنکھیں تو تیرے محبوب کے دیدار سے ٹھنڈی نہیں سکے نہیں کر سکے اے مالک اور نہ ہو تو ہم سب کو نیند کی حالت میں اپنے محبوب کی زیارت کرا دے اے کریم آقا اس دعا میں اکثر غریب لوگ حج کے مہینے ہیں مال والے لوگ تیرے گھر کی حاضری کو جا رہے ہیں غریب جب ان کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو غریبوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں غریب زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ شاید بیت اللہ کی حاضری مال والوں کا حق ہے اے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اس اجتماع میں جتنے لوگ آئے ہیں ہم سب کو ان گناہگار گار قدموں سے بیت اللہ کا طواف نصیب فرما گناہگار گار آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما گناہگار گار زبانوں سے لبیک اللہم لبیک کہنے کی سعادت کہنے کی سعادت نصیب فرما اے کریم کا ہم سب کی دعائیں قبول فرما اللہ ظالموں نے ظلم کے ذریعے جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے تعویذات کے ذریعے ہمارے کاروبار میں رکاوٹیں ڈال دی مولا دور فرما اے کریمہ کا جن کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں رشتے نہیں مل رہے اچھی جگہوں سے رشتے آتا فرما والدین کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اے اللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا یہاں <coughs> قرآن کا قانون جاری فرما نبی علیہ السلام وسلام کی شریعت کو نافذ فرما اے کریم آقا ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے بھی لوگ تیرے محبوب کی ناموس کے لیے صحابہ کی ناموس کے لیے ازواج متحرات امہات المومنین کی ناموس کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں مولا ان کی نسلوں کو بھی قبول فرماؤ اے کریم آقا پورے مجمع کو قبول فرما کیا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے اے کریم ہم سب کو یہ سعادت بھی نصیب فرما رمضان کا مہینہ ہو افطار کا وقت ہو مسجد نبوی ہو ہم سب کی آنکھوں کے سامنے روزہ رسول اللہ ہو جب مسجد نبوی کا مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگائے ہم سب وہاں اجوا کھجور سے روزہ افطار کرے اے کریم ہم سب کو اپنے راستے کی موت دے شہادت کی موت دے مدینے کی موت دے آقا کے قدموں میں موت دے اور ہم سب کو دفن جنت البقی میں نصیب فرما وصلی اللہم وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم